ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ حق کا تو ہی ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تمہ الا تم مسلم ہر نہ موت آئے تم کو مگر صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو ہر قسم کی حمد و صنعت ہر طرح کی تعریفیں جو بھی ہماری زبانوں سے ہمارے وجود سے ہمارے مال کے ذریعے اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کا اعتراف اور بیان ہو سکے وہ اس سے بھی اعلیٰ اور بالا اور اس کا حقدار ہے صلاح و سلام سید و سید الین والآخرین امام الانبیاء مستری شفیع المذنبین سیدنا و سید بل آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلام و سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یا أيها الذين اہل ایمان إيمان وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ہے مومن لوگوں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی قرآن کریم میں یا یو آمن آمنو کہیں تو سمجھ لیجیے کہ اب کوئی بہت پتے کی کام کی اور نصیحت کی اور انسانوں کی خیر شاہی کی بات ہوگی اس لیے کہ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ بات اللہ رب العزت اہل ایمان کو بتاتے ہیں انہیں کو توجہ دلاتے ہیں انہیں کو مخاطب کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی متا ایمان موجود ہے ہم کو ایسی بات بتا بتائی جا رہی ہے جو ایمان کو دوبالا کرنے والی ہے ایمان کو اعلیٰ و بالا کرنے والی ہے ایمان کو چمکانے والی مزین اور خوبصورت بنانے والی ہے ایمان جتنا خوبصورت ہوگا جتنا زیادہ ہوگا جتنا اعلیٰ و بالا ہوگا اتنا ہی انسان اعلیٰ و بالا ہوگا انسانیت کی اثاث ہی ایمان ہے ایمان جتنا کسی میں زیادہ ہے اتنا ہی اچھا انسان ہے اور اتنا ہی زیادہ اچھا انسان ہے تک تق اللہ اللہ سے ڈرو اہل ایمان اللہ سے ڈرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اہل ایمان بھی ہیں جو ایمان کا سرمایہ ایمان کی پونجی ہونے کے باوجود تقوی سے یا تقوی کے معاملے میں کمزور ہے ایمان کو جو چیز چمکاتی ہے اور ایمان کو جو چیز کامل بناتی ہے ایمان کی صداقت سچائی ظاہر کرتی ہے اور مومن کے مومن ہونے کی جو دلیل ہے وہ تقوی ہے وہ تقوی بھی ایک لفظ ہے تبکرے کے بہت سارے مدارج ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے تقوی جو ہی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ٹکرے میں داخل ہو جاتا ہے ساری زندگی اللہ رب العزت کی ڈٹ کے عبادت کرتا رہے پورے زور سے پورے شوق سے پوری محبت سے عبادت کرتا رہے ٹکرے کی آخری منزل کو پھر بھی نہیں پا سکتا اتنا کھلا اور اتنا بڑا میدان ہے ٹکڑے کا اتنا طویل سفر ہے ٹکڑے کا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر تکوا نہ ہو تو پھر سمجھے کہ بندے کے پاس اپنی ایمان کی صداقت کی دلیل نہیں ہے اب تک اللہ کا تو پاتے ہی اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ایک تقوا ہے ایک تقوی کا حق ہے ایمان ہے اور ایمان کے حقوق ہیں اسلام ہے اور اسلام کے تقاضے ہیں صرف ڈرنا کافی نہیں ہے بندہ شام سے ڈر جائے کانپنے لگ جائے رونے لگ جائے چیخے مارنے لگ جائے تو کیا نکلے گا کیا ہوگا کیا نتیجہ ہوگا کچھ نتیجہ نہیں ہوگا شام سے ڈرنے کا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ اپنے کو بچانے کی کوشش بھی کرو وہاں سے اٹھو بھی بھاگو بھی دوڑو بھی کوئی ہتھیار لے کے اس کو مارنے کی کوشش بھی کرو اس سے بچاؤ کی تصویر بھی کرو وہاں بیٹھے ہی کانپنے سے سانپ ترس نہیں کھائے گا ٹکوے کا حق یہ ہے اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر آ گیا ہے پرہیزگاری آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے تو جائزہ لوگ اللہ رب العزت کے پاس بندوں کو مارنے کے لیے بندوں کو ہلاک کرنے کے لیے بندوں کو عذاب دینے کے لیے کتنے بڑے بڑے اسباب ہیں ان اسباب سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں یہ تقوی کا حق ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے ویسے ہی کلو اللہ پڑھ کے روتے رہنا اجازہ نس اللہ کی تلاب ہوئی تو رونا شروع کر دیا پھر رونے سے بات نہیں بنتی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے نیکوکاروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے بد کاروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے صالحین کے ساتھ کیا کرنے والا ہے مخلصین کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے مومنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے پاسوں اور فاجروں کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گلا گھوڑا اللہ کے عبد العزت کے دربار میں برابر ہو جائے اس کا کوئی امکان نہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے سنا وما وما خلقنا السماء بينهما باطلا ذلك ظن الذين الذين كفروا كفروا فويل للذين من النار نجعل نجعل وعملوا الصالحات كالمفسدين في المتقين كالفجار كتاب الله مبارك ليدبروا وليتذكر کتاب ال یہ زمین اور آسمان ہم نے ابس پیدا نہیں کیے فضول پیدا نہیں کیے بے مقصد پیدا نہیں کیے اور جو ان کے درمیان ہے اس کو بھی ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا بندہ آوارہ نہیں ہے بے لگام نہیں ہے اس کی رسی کھلی ہوئی نہیں ہے انسان کو اور اس زمین اور آسمان کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا لالی کا زن الزین کفر ہوں یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بیکار اور عبث ہے یہ اہل ایمان نہیں سمجھتے یہ گمان ہے جوتا گمان جوتا خیال ہے ان لوگوں کا جو کافر ہے یہ مومنوں کا خیال نہیں ہے تو النار کافروں کے اس برے عقیدے کی وجہ سے اس بدگمانی کی وجہ سے اس برے اور جھوٹے خیال کی وجہ سے کہ دنیا بے مقصد ہے ان کے لیے اللہ نے ہلاکت لکھ دی ہے اور ہلاکت ان کی کیسے ہے النار آگ میں جلایا جائے گا اللہ ہمیں اپنی میں رکھا ہم الذین آمنوا الصالحات فی الارض یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ گروہ ہے جو ایمان لایا نیک عمل کیے صالح عمل کمائے کل فی الارض یا کیا ان کو بھی ہم ان کی طرح کر دیں گے جو زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک وہ جو ہے ایک وہ ہے جو پروردگار کے سامنے جھکتا ہے مولا کا فرما بردار ہے مولا کے دیے ہوئے نظام کے مطابق چلتا ہے اللہ کی فرم برداری کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو فساد کرتا پھر رہا ہے زمین کو فساد سے بھرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے ہر اس کام سے رکتا ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے منافی ہے انصاف کے منافی منافی ہے حکمت اور دنائی کے منافی ہے کہ ابو بکر اور ابو جہل کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ابو بکر کا مقام اعلی بالا ہے ابو جہل فسادی ہے شیطان ہے دنیا کے اندر فساد کرتا رہا اس کا مقام بدترین ہے دونوں کی اپنی اپنی پارٹیاں اور جماعتیں ہیں ابو بکر کی بھی دنیا کے اندر جماعت ہے ابو جہل کی بھی دنیا کے اندر جماعت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کی جماعت اور ابو جہل کی جماعت ایک ہی طرح کی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم نظاہر المستقی کا کل خود جات ایک وہ ہے جو بچنے والے ہیں بچاؤ کی تصویریں کرنے والے ہیں پروردگار کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ڈر کا حق ادا کرنے والے ہیں ایک وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے ایک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ایک اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ایک رحمان کے بندے ایک شیطان کے بندے دونوں کو برابر کر دیں گے یہ و انصاف نہیں ہے اور ہمارے یہاں کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ و انصاف سننا پی ہو کتاب اللہ علیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ ہم نے برکت والی کتاب اتاری ہے تیری طرف برکت والی کتاب برکت والی کتاب جس کی ہر شہر میں برکت ہے جس سے اس کا تعلق ہے اس میں بھی برکت ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ چمچنے والوں کے لیے برکت ہی برکت ہے پچاس سال کے اندر کروڑوں سال کی زندگی کے لیے کمائی کر لینے والے ہیں جو کتاب اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کتاب اللہ کی کسی ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں ان کی دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے آخرت میں بھی برکت ہوتی ہے برکت ہی برکت ہے کتاب اللہ میں برکت ہے چھوٹی سی زندگی کو بہت بڑی زندگی بنا دیتی ہے کتاب اللہ تھوڑی سی زندگی کو بہت زیادہ زندگی بنا دیتی ہے سکون کی زندگی سکون کی موت سکون کی آخرت اور جو لوگ اس سے دور ہوئے دنیا میں بے برکت موت بھی بے برکت اور آخرت بھی بے برکت لے دبرو آئے آتے تھے یہ ہم نے اس لیے اتاری ہے کی آیتوں کو پڑھو اس پر غور کرو اس میں سے کچھ نکالو اس میں سیکھو اس میں سے سیکھو اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناؤ ولی یہ تذک کر رہا ہوں الباب عقل مند لوگ سیکھ سکتے ہیں دینکو نہیں سیکھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کتاب اللہ میں بڑی برکت ہے لیکن یہ برکت عقل مند لوگ لیتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے عقل مند صرف وہی ہے جو کتاب اللہ میں سے برکت حاصل کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں سے برکت حاصل نہیں کرتے وہ عقل مند نہیں کوئی مسئلہ آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی مشقت آ جائے کوئی قضیہ آ جائے ہر حل دیکھیں گے ہر شخص سے مشورہ کریں گے ہر جگہ جانے کی کوشش کریں گے مسئلہ حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی برکت والی کتاب چھوڑ کے نہیں دیکھیں گے اس میں سے بھی کچھ مل جائے گا یہ توفیق عقل مندوں کو ملتی ہے اور عقل مند کتنے ہیں عقل مند کتنے کے ہیں عقل مند تو ہم میں سے بھی گنتی کے ہیں جن کو سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت کے حقوق سب سے فائد ہیں زندگی اللہ کے نام وقف ہے سب کچھ اللہ کے نام رقص ہے اللہ کی کتاب سے سب کچھ حاصل کرنا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنے گا پھر تک اللہ حق ہی تکوے کے حقوق ہے تکوے کا حق ہے اللہ تکوے کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھا جائے کبھی بھی اللہ کو بلایا نہ جائے ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے کبھی بھی اللہ کو بلایا نہ جائے ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کی جائے ہر وقت اللہ رب العزت کی اعتاد کی جائے کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کی جائے یہ تین مثبت اور منفی حقوق ہے تقوی کے یہ تین باتیں آئیں تو بندہ سچا اور کھرا مستقی بنتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھے ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرے ہر وقت اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرے ہر وقت اللہ کا بن کے رہے کبھی اللہ کو نہ بلائے کبھی اللہ کی نہ شکریہ نہ کرے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے تب جا کے بندہ متقی بنتا ہے تقوی کا حق ادا کرتا ہے ہمارے پاس تو سوچنے کی فرصت نہیں ہے زندگی پوری کی پوری گزر جاتی ہے کبھی کسی یاد کے ساتھ چمن کا سوچنے کی فرصت نہیں ملتی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آئے اتری صحابہ کرام نے پڑھی اور سنی سمجھ آئی فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ تو کوئی شخص کر نہیں سکتا تکوے کا حق کون ادا کر سکتا ہے ہمیں تو فکر نہیں صحابہ اکرام کو فکر پڑی تک تقوی کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا رسالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے اللہ تو ہی اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایسے ڈرے اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے امام الانبیاء نے فرمایا کیا تم وہی کہنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے کہا تھا سوینا وا وہاں سن لیا اور نہ فرمانی گئی یہ نہ کہو کہو میں وہاں تو ہم نے سن لیا اور فرما بردار ہو گئے یہ کہو امام الانبیاء نے تعلیم دی سمجھایا بات سمجھ آ گئی اور مان لیا ماننے والوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں اللہ کی طرف سے دوسری آیت آ گئی اللہ بس تص اللہ سے گا خیر لین خوشے گا میوں کا ہی اللہ مستتا تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم سے ڈرا جا سکتا ہے حق کوئی ادا نہیں کر سکتا اتنا ضرور ڈرو جتنا ڈرنے کی ہمت اور طاقت ہے اتنا ضرور اللہ کو یاد کرو جتنا یاد کرنے کی ہمت اور طاقت ہے اتنا ضرور اللہ کا شکر ادا کرو جتنا شکر ادا کرنے کی ہمت اور طاقت ہے اتنا اللہ کی فرمبرداری ضرور کرو جتنی فرمبرداری کرنے کی ہمت اور طاقت ہے اگر حق نہیں ادا ہو سکتا تو زور تو لگایا جا سکتا ہے حق ادا کرنے کا زور ضرور لگاؤ اس کا خلاح مت چاہتا تم اور دھیان سے سنو جان سے بات سنا کرو اور احتیاط کرنے کی کوشش کیا کرو مان سے اور اللہ کے راستے میں سچ بھی کیا کرو میوں کا شفانت سے ہی جو شخص بخل سے بچ گیا کا حمل وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کامیابی پانے والوں میں سے ہے سب بیماریوں کی بیماری بخل ہے امام نے فرماج فلاد بدترین بیماریوں میں سے بدترین بیماری بخل کی بیماری ہمارا خیال یہ ہے کہ پیسے خرچ کرنے کو دل نہ کرتا ہو تو اتنا ہی بخل ہوتا ہے بخل کا دائرہ بڑا وسیع ہے بخل کا دائرہ بڑا وسیع ہے کسی کی خوبی کا اعتراف نہ کرنا یہ بھی بخل کسی کو اپنے سے بڑا نہ ماننا یہ بھی بخل باپ کو باپ نہ سمجھنا یہ بھی بخل اور آج جوان ہو جائے ان کے حقوق ان کو نہ دینا گھر میں اپنی حکومت قائم رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی بخل اللہ رب العزت نے ستر برس کی زندگی دی ہر روز چوبیس گھنٹے دیے ان میں سے ایک گھنٹہ اللہ رب العزت کے نام وقف نہ کرنا ہے اس سے بدترین بہن کیا ہوگا پروردگار نے پروردگار نے خوشیاں فراہم کی صحت فراہم کی اولاد فراہم کی گھر فراہم کیا سب کچھ دیا مولا کریم نے اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سب میں سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے میرے دربار میں بھی حاضر ہونا ہے وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مانگا اس میں سے بھی کھا پی کے پندرہ منٹ دیے اس سے بدترین بخل کیا ہو سکتا ہے بغل کا دائرہ بڑا وسیع ہے بغل کا دائرہ بڑا وسیع ہے اس میں روشنی ڈالنے لگے تو سارا وقت کسی نے گزر جائے پکا اللہ مست آتا تم اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے بس میں بات دھیان سے سنا کرو آتی مانا بھی حلی مان سے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو خیر اللہ سے تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کا شفا نفس ہی جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا سے بچا لیا گیا لالچ سے بچا لیا گیا سودا یہی کامیابی پانے والے ہیں اللہ کثیر کون ہے جو اللہ کو کرن دے اللہ اور کرن مانگتا ہے بندوں سے کتنا مہربان اللہ اور بندوں سے کرن مانگے کون ہے جو اللہ اللہ کو کر دے اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قرض کو بڑھا چڑھا کے کئی گنا کر دے گا جب تم وہاں پہنچو گے جہاں تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو ایک دیے ہوئے کو ستر پاؤ گے سات سو گنا پاؤ گے اتنا پاؤ گے کہ شمار بھی نہیں کر سکو گے یقین نہ آئے تو سمجھ لیجیے اپنے ایمان کے مطابق اپنے یقین کے مطابق کتاب اللہ کی تعلیم کے مطابق ایک شخص دس سال دس سال نیکی کرتا ہے ایک سے بیس سال لیکی کرتا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک سال لیکی کرتا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کلمہ پڑتا ہے چند رموں کے لیے سر اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے جب وہاں پہنچے گا جہاں اس کو ضرورت ہوگی اس کی پانچ منٹ کی کی کروڑوں سال کے لیے کافی ہو جائے گی اتنا بڑھاتا ہے اللہ اتنا بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کتنا بڑھاتا ہے ہم ہیں جو دینے کے لیے تیار نہیں ہم ہیں جو کاروبار کرنے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے مولا کریم کے ساتھ تیار نہیں ہے اوفا بیاہ بھی من اللہ ہے اللہ سے زیادہ سچے وعدے کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ بڑھوتی کر کے دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت سے زیادہ انعام اور جائزے دینے والا کوئی نہیں ہے حق کا پاتی جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو ڈرنے کا حق پہنچانا ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں ایمان بھی ہے تمہارے پاس تکوا بھی ہے ایمان بھی ہے تکوا بھی ہے ایمان اور تقوی کی تکمیل کے لیے اسلام کا بھی دھیان کرو ایمان جہاں ہے وہاں تکوا بھی ہونا چاہیے اللہ کو مان لیا ہے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے اللہ کے بندے بن گئے ہیں اب غیر اللہ سے بچاؤ کی تصویریں بھی ہونی چاہیے وہ تکوا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے یہ تکوا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے یہ تکوا ہے ایمان بھی ہے تقوا بھی ہے اور اس سے اگلی عظیم شان نصیحت کیا ہے ولا تم کسی کو موت ہے تم میں سے اللہ وان تم مسلم مگر اسلام کی حالت میں کیا مقصد جس پر روزگار کو دل دیا ہے اس کو ہاتھ پاؤں بھی دے دو جس کو دماغ سونپا ہے اس کو وجود بھی سونپ دو دل کتنا قیمتی ہے دل دینا کتنا مشکل ہے سوچے کتنی مشکل ہے ان کا ان کا رخ پھیرنا کتنا مشکل ہے دماغ کسی کے حوالے کرنا کتنا مشکل ہے ایمان اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا دل بھی اللہ کو دے دیا دماغ بھی اللہ کو دے دیا سارا باسن پر بگاڑ کو دے دیا جس مولا کریم کو دل اور دماغ دیا ہے اس کو ہاتھ پاؤں دینا تو مشکل ہے ہاتھ پاؤں بھی اسی کو دے دو جس کو دل اور دماغ دیا ہے ہاتھ پاؤں بھی اس کو دے دو تب جا کے مومنی بن جاؤ گے مستقی بھی ہو جاؤ گے اور مسلمان بھی ہو جاؤ گے یہ نجات کا راستہ ہے یا پتن ملا تو تبھی نات اللہ حجیب الحکیم ہے ایمان والوں اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے باطن پر مگار کو دے دیا ہے اے ایمان والو خود اس فلمی کا پتن پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ آدھے دینے سے بات نہیں بنے گی اسلام میں داخل ہونے سے بات نہیں بنے گی اندر سے مومن بن جانا باہر سے مسلمان نہ ماننا اس سے بات نہیں بنے گی باہر سے مسلمان بن جانا اندر سے نہ بننا اس سے بھی بات نہیں بنے گی صرف ماننے سے بات نہیں بنتی یقین کرنے اور تسلیم کرنے سے بات نہیں بنتی اگر ماننے سے یقین کرنے سے اور تسلیم کر لینے سے بات بن سکتی ہو تو یقین جانیے یقین جانیے بڑے بڑے کافر بھی دل سے اللہ رب العزت کو مانتے تھے اور یہ سچی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی میں جہاں بس طے کرا دل کیسا زبان سے انکار کرتے دل ان کے مانتے تھے تکبر کی وجہ سے گبند کی وجہ سے اپنی بادشاہیاں قائم رکھنے کی وجہ سے اپنے اقتدار سنبھالنے کی وجہ سے اپنی اکلی ہی جتن کو قائم رکھنے کے لیے نہیں مانتے تھے دل مانتے تھے کہ حکومت یہاں پروردگار کی ہے بادشاہی اللہ کی ہے ملکیت مولا کریم کی ہے حکومت اس کی چلتی ہے مرضی اس کی چلتی ہے سب کو معلوم تھا آج بھی سب کو معلوم ہے لیکن اکڑی ہوئی گردن کو قائم رکھنے کے لیے چند روزہ جھوٹا اقتدار بحال رکھنے کے لیے لوگ نہیں مانتے بس طے کرنا تھا دل ان کے مانتے دل کے دنیا کے اندر اپنی سربلندی قائم رکھنے کے لیے ظلم و ہوا ظلم کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کر دیکھ سمجھ اور ان کو سمجھا کیسا کہنا آج کے بت المستین دنیا میں فساد برپا کرنے والوں کا کتنا بدترین انجام ہوا آج جو فساد برپا کرتے ہیں ان کا بھی کل تو یہی انجام ہونے والا ہے کوئی فسادی دنیا کے اندر فساد کرنے والا ظلم کرنے والا گردن کو گڑانے والا تکبر کرنے والا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا اللہ کے سامنے نہ جھکنے والا نہ دنیا میں کبھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے نہ کبھی آخر میں کامیاب ہو سکتا جھوٹا تکبر جھوٹا استحدا جھوٹا مذاق ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے طریقہ صالحین ہی نیک لوگوں کا اکڑنے والے تکبر کرنے والے مذاق اڑاتے ہیں کافر ہمیشہ سے مومنوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں کافر ہمیشہ سے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں لیکن یاد رہے میرے بھائیوں یہ چند روزہ زندگی ہے یہاں کا مزاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے اللہ يستحجو فيكم يعلهم يعلم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين جب بھی مجرم لوگ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہنسی کرتے ہیں ان کو زندگی نہیں گزارنا ان کو زندگی کا سلیقہ نہیں آتا ان کو رہنا سہنا نہیں آتا ان کو نظام نہیں بنانا آتا ان کو نظام نہیں چلانا آتا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اہل ایمان پر نگران کو مقرر نہیں کر کے بھیجا گیا اللہ جانتا ہے کس کو چلانا آتا ہے کس کو کس کو نہیں چلانا آتا کس کو بنانا آتا ہے کس کو نہیں بنانا آتا اللہ رب العزت کے ہاں تو عزت ان کی ہے جو پروردگار کے سامنے جھکتے ہیں دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی یہ کر لے کتنا ہی اپنے آپ کو بنا سنوار لے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے خود بلوچ اس کے لیے کہاں ختم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے اندر سے بھی باہر سے اندر سے بھی باہر سے بھی آدھا مسلمان ہونے سے بات نہیں بن سکتی نسل مسلمان ہونے سے بات نہیں بن سکتی نماز کی طرح ہے یہ ساری ہوتی ہے یہ ساری نہیں ہوتی ہے وضو کی طرح ہے یہ سارا قائم ہوتا ہے یہ سارا ٹوٹ جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اندر سے مومن ہو باہر سے نہ ہو تو بات بن جائے یا یہ ہوتا ہے کہ باہر سے ہو اندر سے نہ ہو بات بن جائے باہر سے ہو اندر سے اندر سے نہ ہو تو منافق اندر سے ہو تو باہر سے نہ ہو تو ملحد کوئی حیثیت نہیں ہے اندر اور باہر دونوں ملے تو بات بنتی ہے یا یو اللہ اللہ سے ڈر جاؤ یا ایوہ للیلا فلو اس فی السلم کا اہل ایمان پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ جیسے دل مانا ہے ویسے ہی وجود کو بھی مان لینا چاہیے جیسے گھر کے اندر مسلمان ہے ویسے ہی باہر بھی مسلمان ہو جیسے مسجد کے اندر آ کے بندہ مستقیوں پر حیدگار ہوتا ہے سمجھ لیجیے کہ ساری زمین اللہ رب العزت نے محمد کریم کی امت کے لیے مسجد بنا رکھی ہے اپنے آپ کو ہر جگہ یوں ہی محسوس کرو گے مسجد میں یوں بھی محسوس کرو کہ اللہ کی نگرانی میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے جیسے مسجد میں دیکھ رہا ہے ویسے گھر میں دیکھ رہا ہے ویسے ہی بازار میں دیکھ رہا ہے کبھی بھی تو انسان اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہوتا اللہ یسنون اللہ اور کہاں سکھو یہ پنکھے پلٹتے ہیں یہ اندھیروں میں جاتے ہیں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف تاکہ چھپ جائے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی نے کیوں فرمایا رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں اور کمرے کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں کمرے کے اندھیرے میں ہردائی اور جب سوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور ان کے وجود تو بڑی شہ ہے یا نما یسرون وما جنون جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے وہ تو سینے کے کو بھی جاننے والا ہے کوئی نہیں چھپ سکتا اس کوئی نہیں چھپ سکتا اس میں قتل پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے تب سب بات بنے گی اسلام ایک سانچہ ہے اس سانچے میں ڈھلو گے تو بات بنے گی کوئی شخص اس سے باہر نکل گیا ہے جتنا باہر نکل گیا ہے اتنا ہی اس کو صاف کیا جائے گا سب جا کے جنت میں جا سکے گا اسلام ایک سانچہ ہے اس سانچے میں سارے داخل ہو جاؤ گے تو بات نہیں جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہوں گے ایئرپورٹ پہ ایک سانچہ بنا ہوتا ہے اپنا مریض کیس اس میں رکھ کے دیکھ لو جو اس میں آتا ہے جہاز میں جا سکتا ہے جو اس میں نہیں آتا جہاز میں نہیں جا سکتا تو بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں جھگڑ کے کوئی نکل جائے گا تو آگے روک دیا جائے گا وہاں بے عزت ہوگا اسلام ایک سانچہ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لو کتاب اللہ پڑھ کے دیکھ لو اگر فٹ آتے ہو ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے دل و دماغ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے تو بات بن جائے گی اگر ایسا نہیں ہے کوئی دائیں بڑا ہوا ہے کوئی بائیں بڑا ہوا ہے کوئی آگے کو نکلا ہوا ہے کوئی پیچھے کو نکلا ہوا ہے کوئی ان کو گوبرا ہوا ہے اگر ایسی بات ہے تو یاد رکھیے صحیح بخاری کے اندر ہے حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شریف ہوا ہے امام الانبیاء نے فرمایا یخلص المؤمنون من النار یوم القیامت قیامت کے دن اہل ایمان جہنم سے نجات پا جائیں گے دو کام ہے ایک جہنم سے نجات پانا ایک جنت میں جانا دو الگ الگ کام ہے جہنم سے نجات پانا اور جنت میں جانا دو الگ الگ کام ہے اور وہ آج جہنم سے نجات پا جائیں گے آج سے نجات مل جائے گی فیوس رسونا جنت ہی منار جہنم اور جنت کے درمیان ایک پل ہے وہاں روک لیے جائیں گے علماء کا خیال ہے کہ یہ پل پل سراط کے علاوہ ہے اس لیے کہ وہ نجات سے پہلے ہے وہ تو سب سے پہلا کام ہے یہ اور پل ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے اس پل پر روک لیے جائیں گے سیوکت مظالم کانت میں نہ ہوں صرف دنیا دنیا کے اندر جو ایک دوسرے پر ظلم کیے جتنا کوئی اسلام جس سانچے سے باہر نکلا ہوا ہے اتنا ہی اس سے قصاص لیا جائے گا بدلے دیے جائیں گے صفائی کی جائے گی حتى حزبوا لهم في دخول جب صفائی کر دی جائے گی جتنا کسی کا گوشت حرام مال کا ہوگا ہوا ہے اس کو جہنم میں جلا کے ساتھ کیا جائے گا امام الانبیاء کا فرمان جو گوشت بھی حرام کے مال سے ہوگا ہوا ہے اولا بھی جہنم کی آگ کا اس پر حق ہے جنت نہیں جاتا یہ بات میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا کہ دنیا سارے کے سارے نجاستے ہیں پریدیاں ہیں گناہ فریدی اور نجاستے ہیں فرید آدمی جنت نہیں جا سکتے یا تو یہاں سے اپنے آپ کو صاف کر کے لے جائے یہاں سے صاف کر کے نہیں لے جائے گا تو اس کو وہاں صاف کیا جائے گا بغیر صاف ہوئے سے کوئی آدمی جنت نہیں جا جس جتنا نجائز اگا ہوا ہے جتنا نجائز پلا ہوا ہے جتنا نجائز ماسک اور نجائز گوشت اگا ہوا ہے جتنی کوئی ہڈی نجائز بڑی ہوئی ہے حرام کھا کے بڑی ہوئی ہے وہاں اس کو صاف کیا جائے گا برابر کیا جائے گا پورا کیا جائے گا جنت جب کر دیے جائیں گے تب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی محمد کی قسم جس کے قبضہ محمد کی جان ہے صلی لاہد ہم احداب منزل ہی جنت منزل ہی کان صرف دنیا جب وہ صفائی ہو جائے گی پہلے ہی نظر آئے گا اندھے ہو جائیں گے پہلے ہی نظر آئے گا بس صفائی ہو جائے گی تہذیب و تنقیہ ہو جائے گا برابر ہو جائیں گے پھر وہاں ایک آدمی اپنا گھر میں جنت میں اپنے گھر کو اس سے زیادہ جانتا ہوگا جس وہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے اس سے بھی زیادہ اپنے گھر کی راہ آ رہی ہے تو میرے بھائیوں اسلام ہو ایمان ہو تقوی ہو دین ہو جس چیز کا بھی نام لیں گے سب کے سب سب کے سب تین درجات کے ہیں اعلیٰ پائے کا درمیانے درجے کا ادنا درجے کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہر جگہ ہے ایمان بھی اسی طرح ہے اسلام بھی اسی طرح ہے تقوی بھی اسی طرح ہے اور عمل بھی اسی طرح ہے تین طرح کے عمل ہیں اعلیٰ پائے کے درمیانے درجے کے گزارے لائق بندے بھی اسی طرح کے ہیں اعلیٰ پائے کے درمیانے درجے کے گزارے لائق اللہ کی طرف سے قبولیت بھی اسی طرح ہے اعلیٰ درجے کی قبولیت درمیانے درجے کی قبولیت گزارا قبولیت اور قیامت کے دن مقامات بھی اسی طرح کے ہیں اور بندوں کے درجے قیامت کے دن اسی طرح کے ہوں گے ایک سابقون سابقون ہوں گے مقربون فی جنات النعیم دنیا میں نیکیوں میں دوڑ لگانے والے قیامت کے دن لا کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دائیں ہاتھ سے ناما مال وصول کرنے والے اور تیسرے وہ بد نصیب ہوں گے جو بائیں ہاتھ سے ناما مال وصول کرنے والے ہوں گے اسلام دین تین درجوں کا بندہ بھی تین طرح کے ایک صرف آخرت کے لیے کمائی کرنے والے ایک دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کمائی کرنے والے ایک صرف دنیا کے لیے کمائی کرنے والے امال بھی اسی طرح کے ہیں ایک وہ امال ہیں جو احسان پر مبنی ہیں اور دوسرے وہ امال ہیں جو ایمان پر مبنی ہیں اور تیسرے وہ اعمال ہیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے ہاں مقبول ہیں اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے سر کے تین تین درجے ہیں بہت خلوص اس چلنے کا سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو بات بنے گی تب جا کے انسان اعلیٰ پائے گا مومن بنے گا مومن اعلیٰ پائے گا بڑھنے کی کوشش کرے گا تو نجات تو کم از کم مضمون ہوگی جو مومن ہی ادنا درجے کا ہے وہ خطرے میں ہے خطرے میں کون لوگ چاہیے وہ لوگ وہ انسان چاہیے جو امن میں ہو جس کو یقین ہو کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہوں کیسا تنام العین وحیہ فری رسن ملن فی ایل میں حل نہیں سمجھ اس وقت تک کسی آج کو نیند نہیں آنی چاہیے جب یقین نہ ہو جائے کہ میں جنم کی آزاد سے آج سے آزاد ہو اس وقت تک نیند نہیں آنی چاہیے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میں نام دین کو قبول کر لو پوری کتاب اللہ مان لو پوری سنت رسول اللہ مان لو اللہ کو مانا ہے تو صحیح طریقے سے مان لو امام الانبیاء کو مانا ہے تو صحیح طریقے سے مان لو نمازیں پڑھنی ہے تو پانچ کی پانچ پڑھو چار پڑھنے سے بات نہیں بنے گی حیرانی ہوتی ہے بڑی ہی حیرانی ہوتی ہے کہ جو لوگ مانتے بھی ہیں تسلیم کرتے بھی ہیں آنا بھی چاہتے ہیں ان کے پاس آٹھ دن کے بعد یاد کون گھنٹہ نہیں ہوتا کہ کہاں کا دین ہے کہاں کا اسلام ہے کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ دھوکہ کھا لے گا کسی سے کیسے ہے یہ کیا ہے کون سا دین ہے کون سا ایمان ہے کون سا علم ہے کون سی عقل ہے یہ مولا کریم سے دو رکھتے محفر علی اس لیے کہ تیری باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے باتیں بھی نہیں سنتے رکھتے دو یہ دھوکہ کس کو ہے اپنے آپ کو کہ اللہ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا سما کان اللہ کن قانون مس میں سمجھے کہ کسی کا نقصان کر لیا ہے جس میں کہ اپنا نقصان کیا ہے مولا کی طرف سے رحمتیں ہیں مولا قرب دیتا ہے اپنے پاس بٹھاتا ہے بندہ دور بھاگتا ہے ان المتقین فی و نہر فی مقاد صدق عند ملیک مقتدر اللہ کے بندو ٹکرے والوں کے لیے اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے ٹکرے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں بڑا کچھ بیان کیا ہوا ہے اس میں سے ایک بیان یہاں بھی ہے ان المتقین فی جنات و نہر اہل تقوا قیامت کے دن باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے فی مقاد صدق سچی کرسی پر بیٹھے ہوں گے جو نہ کبھی ٹوٹنے والی نہ چھننے والی عند ملیک مقتدر اصلی اور حقیقی بادشاہ کے پڑوس میں بیٹھے ہوں گے یہ تو سمجھا چاہتا ہے کہ مولا کریم کے پڑوس میں اصلی اور سچی کرسی میں بیٹھے لیکن مولا جناب بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے پڑوس میں بیٹھنے والی کرسی وہ کرسی جس اس کرسی میں بیٹھنا ہے وہ جلدی جلدی میری آواز سن کے آ جائے لیکن کوئی آواز سننے کو تیار نہیں ہے ہوں کرتا ہوں تکوا اختیار کرو جتنا ہو سکے رسنا ہوں بات تو سن لو باتی یوں مان تو لو سن تو لو مان تو لو جس نے سن لیا مان لیا ساری کتائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو سنتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے آتا نہیں ہے آواز پر لباس نہیں کہتا اس کے پاس کیا ہو جائے کیا کہے گا مولا کریم کو میری ٹانگیں سلامت رہی تھی کیا کہے گا میرے ہاتھ سلامت رہی تھے کیا عذر پیش کرے گا یہ کہے گا اولاد میں مشغول ہوں اللہ کہے گا نلائک تجھے نعمت دی کہ تیرا تیری مدد کرے تو نے اسی کو بہانہ مرا میری ناقمانی کیا ہے بندے کے پاس کہنے کے لیے کتنا جاہل ہے انسان کتنا بے خوش ہے انسان مولا کی دی ہوئی نعمتوں کو بہانہ بناتا ہے مولا سے دور ہونے کا یہ نعمت اس لیے دی کہ بندے کی مددگار ثابت ہو بندے کی مددگار ثابت ہو دکیل کے بندے کو اللہ کے قریب کرے یہی نعمت بندے کو دکیل کے اللہ سے دور کر رہی ہو اس سے بڑا بد نصیب اور کم عقل کون ہوگا اللہ ہمیں عقل نصیب رسیب یا رویہ عقل مندو عقل سے کام لو تک اللہ حق کا تو کاٹے ہی اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے بڑا تمہ سننا اللہ وان تم مسلم رشک کی بات ہے موت ایمان کی اسلام کی حالت میں آنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان ہو چکی ہو بندہ کسرت میں پھر رہا ہو تو اس کا خیال ہو کہ ٹھہر کے پڑھ لوں گا اور موت آ جائے کیا جواب دے گا کوئی جواب نہیں ہے بندے کے کوئی جواب نہیں ہے بندے کے ساتھ پاس تم نے اللہ وان تم مسلم ہر نہ موت آئے تم میں سے کسی کو مگر اسلام کی حالت میں امام الانبیاء نے فرمایا جلدی جلدی معاملے صاف کر لو کیا کا دن آئے گا کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا وہاں تو بس جہنم کی آگ سے ہی بندوں کو صاف کیا جائے گا اللہ ہمیں اپنی طرح میں رکھے اور پکا اور کھڑا مسلمان اور متقی اور پرہیزگار اور مستن بندے کے توفی زیادہ فرمایا ببا تو الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعزين سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حتى ما قال العبد وكلنا لك لا مانع لما آتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذرله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یہ کسی نے دو سوال کیے تھے ایک یہ کہ جمعے کا افضل وقت کون سا ہے اور دوسرا چوتھے دن کی قربانی کا مسئلہ ہے سے بیان کا تو وقت نہیں ہے جمعے کا وقت اس پر بہت لمبی بحث ہے بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ زوال سے پہلے خطبہ دے لینا چاہیے زوال کے فوراً بعد نماز پڑھ لینی چاہیے یہ بات بھی بہت معقول ہے لیکن اس کو روایت دینا بہت مشکل اور فتنوں کا باعث بن سکتا ہے دوسرا بہترین طریقہ جو ہر طرح کے اختلاف سے بھی بنا ہے وہ ظہر کی نماز عام دنوں میں جس وقت ہوتی ہے اسی وقت جمعہ کی نماز ہونی چاہیے اس سے پہلے پہلے جتنا کوئی مناسب سمجھے خطبہ دے دے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ زور کی نماز عام دنوں میں جس وقت پر ہوتی ہے اسی وقت پر ہو جائے اور جمعہ اس سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے لیکن چونکہ زہر کی نماز کا دورانیہ کافی طویل ہے ظہر کی نماز کا افضل وقت بھی اگر لے لیا جائے تو اس میں بھی جمعے کی بہت ساری گنجائش ہے اس لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو اچھالا جائے یا جس کے بارے میں کوئی زیادہ بات کی جائے اصل میں نماز کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تین وقت ہوتے ہیں تین وقتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے دو وقت ہوتے ہیں نماز کے نبی علیہ السلاط اسلام کو حضرت جبیل علیہ السلاط اسلام نے دو دن نماز پڑھ کے دکھائی تھی ایک پہلے وقت میں بالکل شروع میں ایک بالکل آخر میں فرمایا وقت ان دونوں کے درمیان ہے کہ ان میں سے آدھا پہلا وقت ہے آدھا دوسرا وقت ہے تو آدھا پہلا وقت بھی کافی دیر تک ہوتا ہے اس لیے مسئلہ نہیں ہے کچھ طرح لیکن یہ بات یاد رہے کہ نماز جلد از جلد اور اول وقت میں پڑھنا نہایت ہی پسندیدہ اور افضل ترین عمل ہے اور اس کا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جو جو جلدی ہوتی ہے کیوں تو نماز کا ثواب اور اجر بڑھتا جاتا ہے اب اس میں دو صورتیں ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کچھ خطیب ایسے ہیں جو نماز لیٹ کرتے ہیں اور ان کے مقتدی جلدی پڑھنا چاہتے ہوں گے نماز دونوں کی ہو جاتی ہے ثواب میں تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے اب اس صورت میں وہ کتیل ثواب کا ذمہ دار ہوگا سب کا اور اگر خطیب جلدی پڑھنا چاہتا ہے مقتدی نہیں آتے واضح ہے کہ خطبہ کسی کو سنانا تو ہوتا ہے تو وہ مقتدی جو لیٹ آتے ہیں وہ سب کے ذمہ دار وہ ہوتے ہوں گے اس لیے سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جمعہ خراب نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی لیکن اجر سواب میں کمی وہی بات چیت فکل نکاح کا جو کام کرنا ہے وہ اعلیٰ درجے پہ کرنا چاہیے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے وقت وہی لگانا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بھی ہے تو وہ کیوں نہ مناسب وقت میں ایسے وقت میں لگا لیا جائے جو اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے اس لیے بہترین اس وقت جس میں جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں سوا بارہ سے لے کر پونے ایک تک بہت اعلیٰ ترین وقت ہے لیکن پونے ایک سے سوا ایک ساڑھے بارہ سے ایک ایک سے ڈیڑھ اس میں بھی اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت کی قبوریت والے عمل کرنے کی توفیق عطا دوسرا مسئلہ قربانی کا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی اس کے رد عمل میں کچھ ہمارے اخبار جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ چوتھے عمل کی قربانی سنت چوتھے دن کی قربانی سنت ہے اس مردہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے میرے علم میں نبی صاحب اسلام سے چوتھے دن قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحابہ کے آثار ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے دن قربانی ہو جاتی ہے اگر کسی کو نہ ملی ہو پہلے دوسرے تیسرے دن تو چوتھے دن کر رہے تو وہ بھی قربانی ہی ہوگی لیکن اس کو مردہ سننے کے زندہ کرنے کی کوشش کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی علیہ صاحب اسلام نے سو اونٹ پہلے دن قربان کیا ہمارے پاس دو بکرے ہوتے ہیں دوسرا تازہ گوشت کرنے کے لیے تیسرے دوسرے دن کرتے ہیں تین ہوتے ہیں تازہ گوشت کرنے کے لیے تیسرا تیسرے دن کرتے ہیں دو تین بھائی ہوں تو سارے مل کے مشورہ کر لیتے تم پہلے دن کر لینا تم دوسرے دن کر لینا تم تیسرے دن کر لینا اس میں کیا شک ہے یہ قربانی نہیں ہے گوشت ہے گوشت گوشت ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے حلال ہی ہوتا ہے لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے تو یہ قربانی نہیں رہتی گوشت بن جاتا ہے تو قربانی تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ سر کرنے کی ہے بلا وجہ دوسرے دن تک بھی ریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے پہلے ہی دن کر دینی چاہیے چوتھے دن بھی اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے کوئی سفر ہے نہیں مل سکی تو چوتھے دن بھی قربانی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ضد کرنا جان بوجھ کے رکھنا لیٹ کرنا یہ کوئی اس میں معقولیت نہیں ہے اس کی دوسرے دن بھی معقولیت نہیں ہے تیسرے دن بھی نہیں ہے چوتھے دن کیا ہو اللہ رب نے عمل کرنے کی توفیق اللہ سنی تناسب دنیا حسنت فرت حسنت النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحكنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين نشكو إليك ذو فقوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا ارحم الراحمين نشكو اليك من فقوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا ملجا منك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب إليك